اور جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں تو تکبر کرتا ہوا پھرے جیسے انہیں سنائی نہیں جیسے ان کے کانوں میں ٹینٹ یعنی روئی ہے تو اسے دردناک عذاب کا مشدہ دو